یا تھر ترا دے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر ترا دے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا جس تارہ ہم دے دلائے اس طارہ ماشاء اللہ کوریا جس طارہ ہم شد میرے کوریا کوریا سے جاپان وغیرہ کے بھی ان شاء اللہ ترقی ڈاکٹر یا مدد رے رونما مدد رے اچھا اچھا سیا اچھا، رند اچھا، اچھا،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

وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سرور مدینہ کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورت التکافر پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کسی شکل ہی بنا لے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اس روایت میں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا رقت انگیز بیان ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں جبھی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی آٹھ آیتوں پر مشتمل سورت التکافر کا تذکرہ جس کے پڑھنے والے کو ایک ہزار آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے کاش ہم کنزل ایمان سے اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین کر لیں اور جب کبھی یہ سورت پڑھیں یا سنیں خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے آئیے اس سورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منڈے کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منا دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو متقا المقابر سوف سوف تعلمون تعلمون تعلمون ثم لو علم فرحت ترجمہ کنز ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب ہی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے ہاں ہاں اگر یقین کا جان نہ جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے مگر منا برابر روئے جا رہا تھا وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس صورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورت سورتر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی

بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی مدنی منا جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا کاپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا لوگ اکٹھے ہو گئے مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا یہ سنایا یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجا ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی منڈے کے خوف خدا پر فدا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 تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متموعہ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر تریپن سے لے کر پچپن تک آپ کے گوشت گزار کیے اس میں جو قرآن کریم کی آیت صورت ہم نے سنی آٹھ آیتوں پر جو مشتمل ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنے سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جو روئے گا وہ جنت پائے گا اور پھر یہ بھی دوبارہ بھی آپ نے پڑھ کر سنائی کہ رونے والے کو جنت ملے گی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونا یہ سی صورت ہی بنا لو واقع یہ قرآن کریم کی یہ صورت خائفین کا ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے کہ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں کہا جا رہا اللہ کو متقا فر تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے ہٹا زرطم المقابل یہاں تک کہ تم نے قبروں کا خطہ یعنی یہاں تک یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا مال مال مال مال کرتے رہے حلم مزید کے نعرے لگاتے رہے ہم پیسے اکٹھے کرتے رہے بینک بیلنس بڑھاتے رہے یہاں کاروبار ہے تو بھی گزارا نہیں تو دوسرے شہر میں اس کی برانچ کھول لی پھر دوسرے ملک میں پہنچ گئے لیکن اور ہمیں میں تمبی کر رہا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا موتا جس سے کسی نے کہا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجیے موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے اور پھر بہت تاکید کے ساتھ تاکید کے ساتھ تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا کلّا سوف سم کل فتح یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے یعنی جلدی جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے کلّا لو تعلمون علم یقین ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا تو مال کی محبت نہ رکھتے اب اس میں ہم سب بشمول میرے غور کریں کہ ہم مال کی طلب میں کتنا کتنا آگے بڑھے ہوئے اور کون کس کے ساتھ ریس لگائے ہوئے اور کون جلدی جلدی مال کے طلب کرنے میں مشغول ہے یہ مال کی طلب ہی جس نے غافل کیا نماز اس سے رہ جائے اچھا، پھر گاہک زیادہ آ جائیں تو بعض اوقات قضا ہو جائے بعض اوقات جماعت تو اکثر چلی جائے گاہک کون چھوڑے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب اس کے علاوہ مال اکٹھا کرنے کے شوق میں رشوت کا لین دین جب تک سودی اداروں سے ترکیب نہ بنائے مالدار ہو نہیں سکتا رشوت کا لین دین نہ کرے مالدار ہونا بہت مشکل دھوکہ دے کر ٹیکس کی چوری نہ کرے غلط حساب کتاب غلط اکاؤنٹ پیش کر کے جب تک ٹیکس نہ بچائے مالدار نہیں ہو پھر زمانہ یہ بہت دشوار ہے کہ کوئی حلال روزی کے ذریعے بھی مالدار ہو گیا ہو بہت مشکل یہ آپ میرا مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں میں ایک بات بتاؤں گا آپ ننانوے اور جوڑ لیں گے کہ ہاں اس کو پتا ہی نہیں ہے ایک فیصد اس نے بتایا سو فیصدی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کتنے گھپلے کرنے پڑتے ہیں کتنے دو نمبر کے کام کرنے پڑتے ہیں کتنوں کتنے غریبوں کا خون چوسنا پڑتا ہے بسا اوقات کتنوں کے حق دبانے پڑتے ہیں اور پھر کہیں جا کر بندہ جو ہے وہ مالدار بنتا ہے پھر یہ بھلے حج بھی کرتا ہے ہر سال حج کرے سال میں دو بار عمرے کرے خیر خیرات بھی خوب کرے لیکن اگر اس کا مال ستھرا نہیں ہے کیا فائدہ اب یہاں تو حرام مال کا بھی تذکرہ نہیں ہے یہاں تو مطلق مال کا تذکرہ ہے یہاں حرام مال کا نہیں لکھا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبین ہے یعنی زیادہ مال مل جائے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا تو زیادہ مال حلال بھی ملتا ہو تو اس کی بھی پذیرہ ہی نہیں ہے حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ جائے کہ حرام مال اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یقین ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے تو ہمیں علم الیقین کی نعمت نہیں ملی عین ال یقین کا درجہ تو بعد میں آئے وہ جہنم کے لیے لکھا ہے رفن الجحیم بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے ثم لترونها عین الیقین یقین پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے ثم مل یو عن دن پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی میں جو جو نعمتیں دنیا میں پائی ان کا حساب کتاب پھر دینا پڑے گا تو ہم نے اس حساب کے لیے کیا تیاری کی ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے آخر کب تک صرف اور صرف مال جمع کرنے میں مشغول رہیں گے مولا کی طرف کب پلٹیں گے اگر کہ ہر ایک کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں میں تو حلال روزی کماتا ہوں کسی کا حق نہیں دباتا ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لیتا دراصل مسئلہ یہ کہ جس کو تجارت کرنی ہو نا اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام جانتا ہو فرض ہے کہ نہیں جانتا تو نہ جاننے کی وجہ سے ہی گناہ کرے اب وہ چاہتا بھی ہے کہ لال روزی کماؤ کر نہیں پائے گا وہ گناہوں میں پڑ جائے گا روزی کبھی اس کی فاسد بے فاسد کرے گا کبھی بے باطل ہو جائے گی کبھی وہ تجارت کا کوئی اصول چکے گا کبھی کوئی اصول وہ چوک جائے گا اور روزی اس کی خبیص ہو جائے گی کبھی خبیص ہو جائے گی کبھی حرام ہو جائے گی کبھی حرام قطعی ہو جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس طرح اس کو تجارت کرنی ہے جیسے سود سود کے بارے میں ہماری غالب اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور اتنے فیصد وہ اس کو دے گا تو وہ سود ہو گیا اگرچہ یہ سود ہے یہ طے ہو گیا کہ اتنا فیصد دے گا یہ سود تو ہے لیکن صرف یہی سود نہیں ہے سود کی بہت ساری قسمیں جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آدمی سود میں جا کے پڑتا ہے مثال کے طور پر کسی دکاندار کو ہم نے دے دیے پانچ ہزار روپے پہلی تاریخ کو جمع کر دیے کہ ہم مطلب آپ سے چیزیں لیتے رہیں گے آپ پانچ ہزار پانچ ہزار میں سے کٹوتی کرتے رہنا لکھتے رہنا اب وہ ایک مہینے بھر ہم نے اس سے چیزیں خریدی اور اس نے ہم کو حساب کتاب دے دیا کہ اتنے اتنے کی آپ نے لی تو بہرحال یہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ سود ہے یہ پتہ نہیں ہوتا نا ہم کو یہ سود حرام ہے جاننے میں لے جانے والا کام ہے کیونکہ ہم نے اپنی رقم اس کے بعد محفوظ کرا کر اس سے نفع لے رہے ہیں اس کو سیف کروا دی نا کہ اب گئی تو اس کے پاس سے گئی ہمارے پاس سے نہیں جائیں گی وہ امانت نہیں ہے وہ اس کو ہم نے جمع کروا دیا بہرحال بہار شریعت میں اس کو بھی سود کی ایک صورت قرار دیا ہے کہ ایسا کرنا بھی گنا ہے ناجائز اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں سود کی جس کو سیکھنے سے آئے گا اب ہمارے یہاں اس وقت ایک تعداد ہے جو تاجروں کی جمع ہے ویپاریوں کی تو ویپار کرتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا عموماً کس کو پتا کس کو نہیں پتا یہ مجھے نہیں پتا جنرل میں معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ اس کی پرواہ بھی نہیں لوگوں کو تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے ایک حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ مال کے تعلق سے جو مالدار ہوں گے تو ایک بارہ خداوندی میں پیش ہوگا جس کے پاس حلال مال ہوگا اور اس نے جس کے پاس حرام مال ہوگا حرام مال ہوگا اور حرام کاموں میں خرچ کیا ہوگا اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا دوسرا پیش ہوگا اس کے پاس حرام مال ہوگا اور اس نے حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا کہ مال آرام تھا اور حلال کاموں میں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اچھا ایک پیش ہوگا کہ جس کے پاس حلال مال ہوگا اور اس نے وہ مال حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے اس سے اس کے لیے حکم ہوگا کہ ٹھہرو حساب دو مال بھی حلال ہے اور حلال کاموں میں صرف کیا ہے کہ حلال مال کے ذریعے تم نے حلال جو کمایا اس میں کوئی نماز میں تو کوتاہی نہیں کی کسی کی کوئی بے جا دل آزاری نہیں کی اختلفی نہیں کی وغیرہ وغیرہ اس کو بہت ساری ایسی صورتیں بیان کی جائیں گی اس سے پوچھا جائے گا جب ہر طرح سے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ نمازی بھی ہوگا وہ شکر بھی ادا کیا ہوگا وہ یعنی کہ کسی طرح بھی اس نے اس میں مال حاصل کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا بغیر گناہ کے اس نے مال حاصل کیا ہوگا اب اس کو حکم ہوگا کہ ٹھہرو ابھی ٹھہرو ایک ایک لقمے کا شکر ادا کرو تو حلال مال میں بھی اتنے مسائل ہیں یہ میں نے حدیث کا ایک مضمون آپ کو بیان کیا حدیث میں اور بھی تفصیلات ہیں تو یہ کہ جس کا حرام ہے وہ تو بھول جائے کہ حرام پر تو چوکڑی لگ جائے گی اس کا حساب کیسا اس کا تو عذاب سنایا جائے گا یعنی حقدار ہے وہ عذاب کا اور اگر حلال بھی اور حرام مال میں صرف کیا تب بھی وہ گناگار حرام مال اور حلال میں خرچ کیا تب بھی وہ جہنمی صرف اسی کے لیے وہ یا حساب کا وہ روکا گیا کہ وہ حلال مال ہے اور حلال کاموں میں خرچ کیا اور سارا حساب بھی اس کا چکتے کیا اسے صحیح کیا اب بھی ایک ایک لکنے کا شکر نعیم پھر اس سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں موجود ہیں اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب بھی آتے ہیں فکر آخرت ملتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے موقع اچھا ہے امیر علیہ سنت کے اتنے قریب بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت جب بھی بیعت کرواتے ہیں توبہ بھی کرواتے ہیں آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری تاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں کہ غوث پاک کا جو مرید بنتا ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا تو دنیا میں توبہ بھی ابھی امیر علیہ سنت سے بھی حاصل کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ غوث پاک کا فیضان جاری ہو جائے گا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا دیں قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی فرمانی جھوٹ غیبت چغلی واڈا خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کروں اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان فعدہ رضویجا میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا سلاۃ تو السلام نبی اللہ اللہ علی کا واہ صحیح قیا نور اللہ تمام عیسائی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ مہربانی کر کے آپ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں اور آج مدنی مذاکرہ اسی جگہ پر ہے میلاد حال میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اب آئی گئے تو یا تو رک جائیں عشاء کے فوراً شروع ہو جاتا ہے ساڑھے آٹھ بجے عشاء کی جماعت ہے اور نو بجے تقریباً تلاوت شریف پھر وہ تھوڑی دیر میں سوال و جواب کا سلسلہ بارہ بجے تک انشاءاللہ امید ہے کہ فارغ ہو جائیں گے اگر نہ بھی فارغ ہو دس بیس منٹ اوپر ہو جائیں آپ بارہ بجے چھٹے آپ چلے جانا تو میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں ضرور رک جائیں آئے تو جزاک یا گھر قریب ہے تو بھلے گھر سے ہو کر آ جائیں عشاء یہاں پڑے ساڑھے آٹھ بجے لیٹ آئیں گے تو آپ کے سوال جواب اور معلومات رہ جائیں گی جی شہباز نے عبد السمی نے جرمنی جن کے بھی جدید گنی جو نا بارہ منٹ جو لگ بھگ بیان ہوتا بیان کے بعد یار مکتبہ والے سکھا دی یار بو گٹھو نہ دی بدی نا بو گٹھو نہ دی پہلے ضائع تھی ڈیٹ آئی کہ تھی نا آئی کہ جلدی جلدی یہ تحفہ لیتے جائیے اور مسجد میں جائیے ابھی ملاقات بھی کیجیے گا مگر بالکل سورج غروب ہونے کی ترکیب ہے بسم اللہ جلدی ماشاء اللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ تشریف لے آئے اکتر قریب ہے چار چار وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اذان ہو گئی اذان ہو گئی آپ آپ لوگ خود ہی لے لیں اپنے اپنے طور پہ دو دو تین تین چار چار جو کیسٹ وغیرہ چاہیے ہاں، کس کس کو کہاں سے جا مذاکرے کے بعد اگر اجازت ہو جائے ملاقات رات ملاقات کا سلسلہ تو ہے لیکن وہی قافلوں والا ہوگا اور ترکیب ہوتی ہے سکھا دری